لیے ترغیب دیا جاتا ہے لیکن بعض جگہوں پر حیا کو احساس کمتری سمجھا جاتا ہے مثلا اپنے سطر کو ڈھانپ کر رکھنا ایک اہم فریضہ ہے مسلمانوں کے لیے لیکن اگر ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس معاشرے میں اگر کوئی اس کا بہت زیادہ اہتمام کرے گا تو حتیٰ کہ گھر والے بھی پریشان ہو جائیں گے کہ بچے کو کیا ہو گیا ہے اسی طرح اجب اور تکبر ایک برا فیل سمجھا جاتا ہے اسی طرح عجب اور تکبر ایک ایسا عمل ہے جس کو مسلمانوں کے ہاں انتہائی ناپسندیدہ انداز سے دیکھا جاتا ہے لیکن بعض اسکولوں میں یا بعض معاشرے میں اسی عجب کو پڑھایا جاتا ہے سکھایا جاتا ہے اور اس کا مطلب وہاں پر کانفیڈنس کاؤٹ کیا جاتا ہے لوگ کتنا کتنا پیسہ دے کر اپنے بچوں کو ان اسکولوں میں داخل کرتے ہیں تاکہ ہمارے بچے کانفیڈنٹ ہوں ان اسکولوں میں ایسی اسائنمنٹس دی جاتی ہیں کہ جس میں بچہ اپنے بارے میں آرٹیکلز لکھتا ہے کہ میرے اندر کون کون سی خوبیاں پائی جاتی ہیں ٹاپ ٹین کوالٹیز لکھنے کو کہا جاتا ہے کہ ایسے آرٹیکلز لکھ کر لائیں جس سے پتا چلے کہ آپ دوسروں سے کیسے ڈفرینٹ ہیں اب جب بچہ ایسی باتیں سیکھتا رہتا ہے تو خود بخود اس کے اندر اجت پیدا ہو جاتا ہے اور وہ کسی کو خاطر بھی نہیں لاتا باقی سب کو وہ معمولی سمجھتا ہے اور ایسے بندے کو کانفیڈنٹ کہا جاتا ہے کہ یہ کانفیڈنٹلی اپنی زندگی کو گزار رہا ہے اس معاشرے میں یہ اچھا عمل ہوتا ہے اور دوسرے معاشرے میں اس کو برا سمجھا جا رہا ہوتا ہے اللہ رب العزت نے اچھی اور بری صفات نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتائیں اور سکھائیں اللہ کے نبی نے پورا نمونہ بن کر ان صفات کے اوپر عمل کیا اور الحمد صحابہ کرام نے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اور صحابہ کرام کی اتباع پھر تابعین نے کیا اور تابعین کی پھر جو ہے اتباع ان کو فالو کیا تبا تابعین نے زمانے میں دیکھ لیا آپ ہسٹری گواہ ہے اس بات کی کہ الحمد جس کسی نے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کیا وہ کامیاب ہو گیا اس کی شخصیت بہترین رہی تو ایسی اچھی کوالٹیز میں سے ایک کوالٹی ہے محبت کرنا جو آج ہمارا ٹاپک ہے یہ محبت کیا چیز ہوتی ہے محبت کہتے ہیں کہ انسان کی طبیعت کا کسی ایسی چیز کی طرف مائل ہو جانا اٹریکٹ ہو جانا کہ جس سے اس کو لذت ملے اس کو اچھا لگے اور جب یہ کیفیت بڑھ جاتی ہے تو اسی کیفیت کا نام عشق بھی کہلاتا ہے محبت دو قسم کی ہوتی ہے ایک محبت ہوتی ہے تباہی یعنی انسان کی نیچر میں ہوتا ہے اور کہتے ہیں جی فرسٹ سائٹ لو ہو گئی نوجوانوں کو اکثر جایا کرتی ہے اور وہ دیکھتے ہیں اور اپنا دل دے بیٹھتے ہیں یہ کیا ہے یہ تباہی محبت ہے انسان کا جی چاہتا ہے محبت کرنے کو یہ نیچرل انسٹنکٹ ہے اس کے اندر جس کی وجہ سے اس کو محبت ہو جاتی ہے یہ طبیعت کا ایک جوش ہے ایک ونولہ ہے ایک طبیعت کے اندر ایک کیفیت ہے جب بوڑھی ہڈیاں ہو جاتی ہیں تو عموماً یہ جوش بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے جوانی میں عموماً یہ زیادہ ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ جوش اور یہ ولولہ یہ جو اسپانٹینس انسٹنکٹ ہے یہ غیر اختیاری چیز ہے انسان کا اس کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا اسی لیے لوگ کہتے ہیں جی کیا کروں دیکھا دل دے دیا لیکن جب وہ اس چیز کو حاصل کر لیتے ہیں تو اکثر دیکھا کہ پھر ان کے اندر استقامت نہیں ہوتی وہ اس محبت کو قائم نہیں کر سک رکھتے شادی سے پہلے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اگر اسی لڑکی سے شادی ہو جائے تو پھر اس کی ناقدری بھی کرتے ہیں کیوں کہ وہ جوش بعد میں ٹھنڈا پڑ جاتا ہے وہ کیفیت برقرار رکھی نہیں جا سکتی اسی لیے شریعت نے اس طبعی محبت کے لیے انسان کو مکلف نہیں بنایا اس کے اوپر انسان کو معمور بھی نہیں کیا کہ تم اس طرح کی محبت اللہ رب العزت کے ساتھ کرو لہذا ایک اور محبت ہوگی پھر جو اللہ رب العزت سے کی جائے گی اور وہ محبت کیا ہوگی وہ محبت عقلی ہوگی انسان اپنی عقل کے ساتھ سوچے گا اور اپنے آپ کو اس محبت کی طرف پش کرے گا کہ تمہیں یہ محبت کرنی ہے ورنہ یہ محبت اس کو نصیب نہیں ہو سکتی ایسا نہیں ہے کیونکہ ہم نے اللہ حبت کو کبھی دیکھا نہیں ہے تو جب دیکھا نہیں ہے تو کس طرح سے اچانک محبت ہو جائے گی پھر ہمیں کوئی عقل استعمال کرنی پڑے گی سوچنا پڑے گا اور یہ اختیاری محبت ہوگی کیونکہ یہ عقل کے ساتھ انسان پلان کرے گا اور اپنے آپ کو آہستہ آہستہ اس کی طرف پش کرے گا اور کیونکہ یہ عقلی محبت ہوگی لہذا یہ دوام ہوگی اس میں استقامت ہوگا یہ پرسسٹنٹ ہوگی کیونکہ سوچ سمجھ کی محبت کی ہوگی یہ جوش اور ولولا نہیں ہے یہ جذبات کی باتیں نہیں ہے کہ بس ایک دن سے ہو جائے اور پھر گراف ڈاؤن ہو جائے گا تو لہذا یہ محبت مختلف ہوگی اور شریعت نے اسی محبت کے لیے ہمیں پابند کیا ہے کہ تم عقلی طریقے سے اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کرو اور یہ محبت افضل ہے عام طور پہ محبت کے اسباب ہوتے ہیں محبت کیوں ہو جائے گی پہلی محبت کا سبب کیا ہے کہ اگر کسی نے زندگی میں آپ کے اوپر بار بار احسان کیا ہو بڑے بڑے احسانات کیے ہوں تو انسان اپنے محسن سے محبت کرنے لگتا ہے اس کو اچھا لگتا ہے کہ میری ہر مشکل میں اس نے میرا خیال رکھا وہ جا کرام کو ایک دوسرے سے محبت کیوں ہو جاتی ہے اس لیے کہ وہ اس سفر کے دوران کسی نہ کسی طرح ایک دوسرے کے اوپر احسان کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں لہذا سفر کے آخر میں ایک دوسرے سے محبت ہو چکی ہوتی ہے دوسری محبت کی وجہ حسن و جمال ہے نوجوانوں کو یہ بات بھی خوب سمجھ میں آتی ہے اچھی چیز ہر ایک کو اچھی لگتی ہے کون ہوگا جس کو خوبصورت نظارے اچھے نہیں لگتے آپ نے نہیں دیکھا کہ موٹر وے کے ساتھ ساتھ سینک پوائنٹ بنے ہوتے ہیں لوگ کھڑے ہوئے اس کو تک رہے ہوتے ہیں کتنا اچھا منظر ہے نیو یارک سے لوگ فال دیکھنے ہیں اتنا سفر اختیار کرتے ہیں کیا ہوتا ہے وہاں پر پانی ہی تو گر رہا ہوتا ہے لیکن اس گرنے کے اندر کتنی خوبصورتی ہے بس اسی کو دیکھنے کے لیے اپنے وقت خرچ کرتے ہیں محنت کرتے ہیں وہاں جا کے کنٹوں پانی کو کے گرنے کا منظر دیکھتے رہتے ہیں کبھی انسان پھولوں کو دیکھتا ہے ان کے رنگوں سے لطف اندوز ہوتا ہے کبھی آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کو انسان دیکھتا ہے اور لطف اندوز ہوتا ہے کبھی اپنے اولاد کو دیکھتا ہے اچھا لگتا ہے کبھی کسی کا چہرہ دیکھتا ہے اس کا حسن و جمال انسان کو اچھا لگتا ہے تو اس کی وجہ سے انسان کو اچھا لگتا ہے لہذا محبت ہو جاتی ہے تیسری چیز کمالات ہوتے ہیں کہ انسان کے اندر ایبلٹیز ہوتی ہیں ایسی کوالٹیز ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر انسان متاثر ہوتا ہے یعنی کسی کے اندر علم ہے وہ ایسا لاجک پیش کرتا ہے کہ انسان اس کے علم سے جو ہے متاثر ہوتا ہے اس کو اچھا لگتا ہے کسی کا خطابت کا انداز اچھا ہوتا ہے اسی طرح کسی کے اندر جو ہے وہ تصویریں بنانا اشعار کہنا مختلف لوگوں کے مختلف ذوق ہوتے ہیں اور وہ ان سے متاثر ہوتے ہیں یہ ان کے کمالات ہوتے ہیں قاری صاحب کی تلاوت سن کر انسان اس سے محبت کرنے لگتا ہے کہ ماشاء اللہ کتنی اچھی آواز ہے پسند آتی ہے لہذا کمال سے انسان متاثر ہوتا ہے اس کو اچھا لگتا ہے اور انسان اس کو پسند کرنے لگتا ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے اب انہیں اسباب کو آپ اگر ذرا غور کریں تو اللہ رب العزت کے احسانات اتنے ہیں کہ فرمایا کہ تم ان کو گن ہی نہیں سکتے اگر تم گننا چاہو تو تم اللہ رب العزت کے احسانات کو نہیں گن سکتے تم اگر یہ دعویٰ کرو کہ آسمان کے ستاروں کو میں گن سکتا ہوں زمین کے اوپر میں تمام پتوں کو گن سکتا ہوں میں ریت کے ذرات کو گن سکتا ہوں تو ہم مان لیں گے لیکن اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میں اللہ رب العزت کے احسانات کو نعمتوں کو گن سکتا ہوں تو ہم ہرگز نہیں مانیں گے کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ بات بتا دی ہمیں کہ تم اللہ رب العزت کے انعامات کو نہیں گن سکتے دوسری بات کہ اللہ رب العزت خود حسین ہے اللہ جمیل یحب الجمال کہ اللہ خود بھی خوبصورت اور جمال کو بھی پسند کرتے ہیں آپ خود سوچیں کہ یہ نظاروں میں حسن کس نے بھرا ہے اللہ نے بھرا ہے یہ انسان جو کتنے خوبصورت چہروں والے ہیں ان کو یہ حسن کس نے دیا کہ جس کے پیچھے نوجوان دیوانے ہوئے چلے جا رہے ہیں جس نے حسن دیا جو حسن کا خالق ہے مالک ہے وہ خود کتنا حسین ہوگا جس مالک نے جنت کو بنایا اتنی حسین جنت بنائی کہ ہم اس کا تصور اس دنیا میں کر ہی نہیں سکتے تو پھر آپ خود سوچ لیں کہ وہ خود کتنا حسین ہوگا اگر حسن ہی معیار ہے محبت کا تو پھر اللہ سے بڑھ کر کس سے محبت کرنی چاہیے اسی طرح کمالات کی بات ہوتی ہے تو بھائی کمالات کے بھی خالق اللہ رب العزت ہے وہ ارض و سماوات کا مالک ہے اس کے اندر جو کچھ بھی رہتا ہے سب کا سب اللہ رب العزت کا دین ہے اللہ رب العزت نے اس کو بنایا ہے اس کو ہر انسان کو جو جو کمال ملا ہے یہ سارا کا سارا اللہ رب العزت کا دیا ہوا ہے کسی کو کوئی کمال دیا کسی کو کوئی اور کمال دیا اور تمام کمالات کا مجموعہ اور تمام کمالات کا اعلیٰ جو مثال ہے وہ تو اللہ رب العزت ہے لہذا اگر کمال کی وجہ سے محبت کرنی چاہیے تو پھر اللہ رب العزت سے محبت کرنی چاہیے جو کاملین ہوتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں صالحین ہوتے ہیں ان کے اندر دونوں جذبات ہوتے ہیں محبت تباہی بھی ہوتی ہے اور محبت عقلی بھی ہوتی ہے کیوں کہ ان کے اندر محبت کا جذبہ تو ہوتا ہی ہے چاہے وہ عقل سے پیدا کیا جائے یا وہ فطرتن ہو لیکن ان کے اندر یہ محبت کا جذبہ ضرور بال ضرور پایا جاتا ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ ان کی طبعی جو حب تباہی ہے اس کے اوپر حب عقلی غالب آ جاتی ہے ڈومینیٹ کر جاتی ہے اور جو ناقص ہوتے ہیں بس ان کے اندر تو ایک ہی جذبہ ہوتا ہے یعنی محبت تباہی ہوتی ہے اسی لیے ایسے لوگوں کو دل پھینک عاشق کہا جاتا ہے جہاں کھڑے ہوتے ہیں بس دل دے بیٹھتے ہیں پھر دل لگی کی اور پھر دوسری جگہ گئے تو پھر وہاں دل دے دیا اللہ رب العزت نے اتنے چہرے بنائے ہیں ہر چہرہ دوسرے چہرے سے خوبصورت ہے کہاں کہاں دل دیں گے دل ایک ہے یہ تو صرف ایک کے لیے ہونا چاہیے یعنی اللہ رب العزت کے لیے ہونا چاہیے اسی لیے اللہ والوں کے اندر کیونکہ محبت عقلی ہوتی ہے اور وہ تباہی محبت کو کنٹرول میں رکھتے ہیں اور اس پر قابو رکھتے ہیں اور جس بندے کے اندر دونوں قسم کے جذبہ نہ ہو یعنی محبت ان کے اندر عقلی بھی نہ ہو اور تباہی بھی نہ ہو یہ بہت ہی محروم انسان ہے کیونکہ یہ اتنی اہم چیز ہے جس سے وہ محروم ہو گیا تو یہ ایک اتنا اہم جذبہ ہے جس سے دنیا میں حسن پھیلتا ہے وہ اس سے محروم ہو گیا انسان کو اللہ رب العزت نے اعضاء بخشی ہیں اور ہر عضو کا کوئی نہ کوئی کام اللہ رب العزت نے مقرر فرمایا مثلا آنکھوں کو ہی دیکھ لیں آنکھوں کا کام دیکھنا ہے کوئی آدمی آنکھوں سے سن نہیں سکتا جو آنکھوں سے اندھا ہوتا ہے وہ سن تو سکتا ہے دیکھ نہیں سکتا اسی طرح جو کانوں سے بہرا ہوتا ہے وہ دیکھ تو ہے لیکن سن نہیں سکتا معلوم ہوا کانوں کا اپنا کام آنکھوں کا اپنا کام ہاتھ کا اپنا کام اور پاؤں کا اپنا کام دماغ کا کام سوچنا ہے سنا ہے خیالات کا یہ مجموعہ دماغ کے اندر جنم لیتا ہے لیکن جذبات دل میں ہوا کرتے ہیں محبت دل میں ہوتی ہے دل بحر محبت ہے محبت یہ کرے گا لاکھ اس کو بچا تو یہ کسی پہ تو مرے گا تو محبت سے یہ دل بچ نہیں سکتا جو لوگ اللہ رب العزت سے محبت نہیں کرتے پھر وہ فانی دنیا سے محبت کرتے ہیں اور پانی دنیا تو باہر ختم ہو جانے والی چیز ہے اور اس میں تو نفس اور شہوات ہی ہوں گے دنیا عارضی ہے پتھر سے ہو خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو آتا نہیں ہے چین محبت کی ہے بغیر ہر انسان کسی نہ کسی چیز سے ضرور محبت کرتا ہے محبت فطری جذبہ ہے انسان اس کو کرتا ہے اب یہ محبت اس کو کیا دیتی ہے محبت جو وہ کرتا ہے تو اس سے اس کو کیا ملے گا اگر تو وہ دنیا کے لیے محبت کرتا ہے تو پھر تو اس کو وہی فانی دنیا ملے گی اور اگر اللہ کے لیے محبت کرے گا تو پھر اس کو اللہ کی رضا ملے گی اور جب اللہ راضی ہوگا تو اللہ رب العزت کے پاس بے شمار خزانے ہیں تو وہ اپنے خزانوں سے اس کو عطا کرے گا جن دو انسانوں کے درمیان اللہ کی رضا کے لیے محبت ہوتی ہے اللہ قیامت کے دن ان کو عرش کا سایہ عطا کرتے ہیں سبحان اللہ قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے سائے کے اللہ کے لیے محبت کرنے والوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوتا ہے ماں باپ سے محبت کرنا گو کے فطری جذبہ ہے لیکن جب اولاد اللہ کی رضا کے لیے ان سے محبت کرتی ہے اور ان کو محبت کی نگاہوں سے دیکھتی ہے صرف اس دیکھنے کی وجہ سے ان کو حج یا عمر کا ثواب ملتا ہے اللہ کے خزانے ہیں میرے بھائی ماں باپ کو صرف دیکھنے سے یہ اجر و ثواب ملتا ہے کیوں کہ یہ جگہ ہے ایک محبت اللہ اس پر انعام دیتے ہیں دو شخص اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی محبت کی خاطر کسی عالم کو کسی شیخ کو کسی اللہ والد کو اس کے ماتھے پر بوسا دے گا تو فرمایا اس کے سر پہ جتنے بال ہوں گے اس کے برابر اس کو نیکیاں ملیں گی اس کے نام اعمال میں لکھ دی جائیں گی حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیں اگر خامد بیوی کو محبت کی نگاہوں سے دیکھے اور بیوی خامد کو محبت کی نگاہوں سے دیکھ کر مسکرائے اللہ رب العزت ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں اللہ اکبر اللہ رب العزت کو یہ محبت کرنا کتنا اچھا لگتا ہے یہی محبت ہوتی ہے جس کی وجہ سے معاشرہ سج جاتا ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انسان قریب ہو جاتا ہے ورنہ کیا ہوگا سب لوگ دور دور ہٹے ہٹے اور بٹے بٹے اسے حالت میں رہیں گے آج ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں کئی بار ہم نے سنا کہ انسان مر جاتا ہے اور اس کے ہمسائے اس کی اسمیل محسوس کرتے ہیں اور پھر وہ نائن ون ون ڈائل کرتے ہیں خود جا کر بھی نہیں دیکھتے بلکہ پولیس کو بلواتے ہیں وہ جا کر چیک کرتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کئی دنوں سے مرا ہوا پڑا ہے معلوم ہوا کہ اس بندے کے ساتھ محبت کرنے والا کوئی نہیں تھا کیونکہ یہ خود بھی کسی سے محبت کرنے والا نہیں تھا یہ محروم لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر محبت کا جذبہ نہیں ہوتا محبت اتنی پیاری چیز ہے مومن کا تو مرنا جینا سب اللہ رب العزت کے لیے ہوتا ہے من احب اللہ اب اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض جہاں اللہ رب العزت کی بات نہیں مومن کو وہاں جانے کو جی چاہتا وہ اطال اللہ و منا اللہ وہ دیتا بھی اللہ کے لیے ہے اور منع بھی اللہ کے لیے کرتا ہے فقد ایمان جب وہ ایسا کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے ہاں اس کا ایمان مکمل کاؤنٹ ہوتا ہے یہ ہے تکمیل ایمان کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اپنی محبتوں کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کی محبت کا اندازہ کرنا ہو کہ اس کی محبت کس سے ہے اللہ سے ہے یا دنیا سے ہے تو پھر یہ دیکھو کہ یہ اپنی تنہائیوں میں دعائیں کیا مانگتا ہے جب بھی اس کو دیکھیں گے کسی اللہ والے کو کالے کرے گا اور کہے گا جی میرے لیے دعا مانگے میرا فلاں مسئلہ اٹکا ہوا ہے بچہ امتحان میں پاس ہو جائے امی ابو بیمار ہیں ان کو صحت آ جائے کاروبار آج کل اچھا نہیں ہے دعا کر دیں کاروبار اچھا ہو جائے گویا کہ اگر آپ اس کی تمام دعاؤں کو دیکھیں گھوم پھر کر دنیا کی باتیں ہوتی ہیں بہت کم ہوں گے ایسے لوگ جو اس بات کی فکر لگائے بیٹھے ہوں کہ کسی طرح ہم سے اللہ راضی ہو جائے ہماری آخرت بن جائے ساری تصویر جو پڑھتے رہتے ہیں ان کا مقصد صرف دنیا بنانا ہوتی ہے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کی فکر میں لگے رہتے ہیں اور ان کی عبادات بھی دنیا کے لیے ہوتی ہیں اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوتی آج دنیا مانگنے والے بہت لیکن اللہ سے اللہ کو مانگنے والے بہت کم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا کرنے کا طریقہ سکھا دیا اللہ معنی اس کا حب کا بحب میں یحب کا اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں اور اے اللہ جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں میں ان کی بھی محبت کا سوال کرتا ہوں دیکھیں سارا محور اللہ ہے اللہ کے لیے محبت اللہ والوں سے بھی جو ہے اللہ کے لیے محبت یہ ہوتی ہے بات محبت کے اندر کچھ چیزیں رکاوٹ بھی ہوتی ہیں ایک تو ہوتا ہے جمال جس کو مردوں نے پھنسایا ہوا ہے ہر ایسا چہرہ دیکھیں گے اور اس کی خوبصورتی میں پھنس جائیں گے اسی لیے حکم دیا کہ اپنی نگاہوں کو بچا کے رکھو جب آپ دیکھیں گے نہیں تو اس کا اثر کیوں آئے گا کل کلین من ابصارهم سلمانوں کو کیا گیا کہ تم اپنی نگاہ کو نیچے رکھو حضرت امام ربانی مجد السانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کے دل پر مصیبت اس کی آنکھوں کی وجہ سے آتی ہے جس کی آنکھ قابو میں نہیں رہ سکتی اس کا دل بھی پھر بے قابو ہو جاتا ہے اور جب دل بے قابو ہوتا ہے تو پھر انسان کی شرمگاہ بھی بے قابو ہوتی ہے چند مثالیں دیہات سمجھاتے ہیں دیکھیے اما ہوا نے اگر شجر ممنونہ کی طرف نہ دیکھا ہوتا تو کبھی ان کے دل میں اس بات کا خیال آتا کہ وہ اس کو چکھ لیں کبھی بھی نہ خیال آتا کبھی بھی شیطان کے مرغلانے پر وہ اس بات کا یقین نہ کرتی کہ بھئی اس میں کوئی فائدہ ہے اسی طرح قابیل نے حابیل کی بیوی کی طرف اگر نہ دیکھا ہوتا تو کبھی ممکن تھا کہ اس کے دل میں اس کا اثر ہوتا اور وہ اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر بیٹھتا اگر ان کو ٹرانسلیشن کی ڈیفیکلٹی ہے تو آپ کر دیں وہ بیچارے آئے گے تو ان کو ٹرانسلیشن تو کرے کوئی اگر زلیخا نے یوسف کی طرف نہ دیکھا ہوتا تو آج اس کے تذکرے یوں مشہور نہ ہوتے زلیخا نے اگر یوسف کی طرف نہ دیکھا ہوتا تو آج اس کے تذکرے یوں مشہور نہ ہوتے یہ آنکھ ہی ہے جو فطروں کے دروازوں کو کھولتی ہے اگر ہم اس آنکھ کو کابت اللہ کو دیکھنے کے لیے استعمال کریں گے کتاب اللہ کو پڑھنے کے لیے استعمال کریں اللہ والوں کو دیکھنے کے لیے استعمال کریں گے تو ہمارے دلوں میں بھی اسی طرح اللہ رب العزت کی محبت پیدا ہو جائے گی اللہ رب العزت نے یہ رحمت ہمیں عطا کی ہے یاد رکھیں جو بندہ ادھر ادھر نگاہیں بھٹکاتا رہتا ہے اور اس کے دل میں پھر مخلوق کی محبت آ جاتی ہے تو ایسے بندے قیامت کے دن جنت میں اللہ رب العزت کے دیدار سے محروم کر دیے جائیں گے لہذا اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھیں دوسرا فتنہ جو محبت کے لیے معنی ہے رکاوٹ ہے وہ ہے مال یعنی دنیا دنیا کیا چیز ہوتی ہے دنیا ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اللہ اور رسول اللہ سے انسان کو غافل کر دے دنیا صرف مال پیسے کا نام نہیں ہے کوئی بھی چیز دنیا ہو سکتی ہے ایک فقیر جو جس کے پاس چند ڈالر ہوں وہ بھی بڑا مالدار ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا مزاج مالدار ہے اور وقت کا بادشاہ وہ بھی فقیر ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا مزاج فقیرانہ ہے دنیا اس کی جیب میں ہوتی ہے اس کے دل میں نہیں ہوتی اس لیے اس کو فقیر کہا جا سکتا ہے اور ایک آدمی جو بظاہر غریب ہے اگر اس کے دل میں دنیا کی عزت ہو محبت ہو تو ایسا انسان حشر کے دن پھر مالداروں کے زمرے میں کھڑا کیا جائے گا کیونکہ یہ بھی ان مالداروں کی طرح مال سے محبت کرنے والا ہوگا لہذا یہ مال پھر بڑا فتنہ بن گیا اس مال کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اللہ رب العزت سے غافل ہو جاتا ہے آپ نے نہیں دیکھا کہ صبح سویرے ٹائم پر جاب پر جانے والے کس طرح قطاریں باندھ کر موٹر وے پہ جا رہے ہوتے ہیں کبھی آپ نے جتنے بندے مسجد کی طرف جاتے ہوئے دیکھے صبح کے وقت اس طرح سے لوگ قطاریں باندھ کر جو ہے مسجد کی طرف جا رہے ہوں ٹریفک سٹک ہوئی ہوئی ہو اور لوگ پریشان ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ جی اتنے لوگ اس طرف جا رہے ہیں آخر عید پر بھی تو ٹرسٹک ہو جاتی ہے سیویاں کھانی ہوتی ہیں شاید اسی لیے کہ بھئی سارے لوگ اس دن نکلے ہوتے ہیں اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوتے ہیں وہ لوگ سارا سال کہاں چلے جاتے ہیں کیا ان کی گاڑیاں خراب ہوتی ہیں سارا سال کیا مسئلہ ہوتا ہے عید پہ نکلتے ہیں باقی سارا سال پھر غافل ہوتے ہیں کیوں کہ ان کے دلوں میں دنیا کی محبت ہے سارا سال یہ گاڑیاں پھر منہٹن جا رہی ہوتی ہیں جابوں پر جا رہی ہوتی ہیں ٹائی پر پہنچ رہی ہوتی ہیں مسجد کے اوپر نہیں ان کا رخ ہوتا ہمیں اس محبت کو حاصل کرنا ہے یہ محبت حاصل ہوگی تو تب ہی بات بنے گی کام آسان ہو جائے گا حب دنیا راسن کل خطیہ یہ دنیا کی جو محبت ہے یہ تمام بائیوں کی جڑ ہے اور عشق کے الہی جو ہے یہ تو ماشاء اللہ انسان کو تمام دنیا کی محبتوں سے نکال دیتی ہے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی جن لوگوں کو اللہ رب العزت سے محبت ہو جاتی ہے میرے بھائی پھر اس کی لذت کچھ اور ہوتی ہے پھر دیوانگی ہوتی ہے ان کے اوپر عجیب کیفیت ہوتی ہیں ان کے لیے راتوں کو اٹھنا آسان فجر کی نماز پڑھنا آسان پانچ وقت نماز پڑھنے سے ان کی محبت سیٹسفائی نہیں ہوتی ان کو تو اشراق بھی چاہیے چاشت بھی چاہیے اوابین بھی چاہیے ان کو تو تحیت الوضو بھی چاہیے ان کو تو پھر تحیت المسجد بھی چاہیے ان کو تو پھر جو ہے جب کوئی ضرورت آئی کوئی بات اٹکی تو ان کو پھر دوبارہ دو رکعت پڑھنے کی حاجت ہو جاتی ہے بھائی اپنی چھوٹی سے لے کے بڑی ہر ضرورت پھر یہ اپنے پروردگار کو پیش کرتے ہیں اللہ کو بتاتے ہیں کبھی کبھی ازمائشیں بھی آ جاتی ہیں محبت کرنے والوں پر حضرت ایوب علیہ السلام اللہ رب العزت کے بہت ہی پیارے پیغمبر تھے خوشحالی کی زندگی گزارتے تھے بیوی بچے مال تھے تھے باغ صحت اور سکون ان کو حاصل تھا شیطان کو کہا اچھا لگے گا کہ اللہ بھی راضی ہو اور دنیا بھی بنی ہوئی ہو آپ نے نہیں دیکھا کتنے لوگ ہیں اگر ان کو یہ منگو جائے کہ یہ فلاں دیندار آدمی جو ہے یہ اچھا کھاتا پیتا ہے تو حیران ہو کے دیکھتے ہیں کہ یہ عجیب بات ہے یعنی مولوی کے پاس اگر گاڑی ہو تو لوگ ایسے دیکھتے ہیں کہ جیسے کوئی گناہ کی بات ہے عجیب بات ہے ایک فاسق اور فاجر گاڑی پہ چڑھے ان کو تعجب نہیں ہوتا اور اگر کوئی نیک آدمی مالدار ہو تو تعجب سے دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اس کو بھی دے دیا کیسی تعجب کی بات ہے بھائی اللہ صرف گناہ گاروں کو دے گا ہاں؟ کتنی تعجب والی بات ہے اسی طرح شیطان کو بھی اس وجہ سے تعجب ہوا اس وجہ سے اس کو بھی غصہ آیا حسد پیدا ہوا کیونکہ وہ تو انسانوں سے حسد کرتا ہے وہ اللہ کا بھی دشمن ہے اور ہم سب کا بھی دشمن ہے ہمارے آبا کا بھی دشمن اما ہوا اور آدم علیہ السلام جد امجد ہمارا سب کا دشمن جنت سے نکلوایا ان کو بے لباس کروایا کتنا بڑا دشمن ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں شیطان کی دشمنی پکڑنے کا حکم دیا ہے اور کس انداز سے دشمنی کرنے کا حکم دیا کہ ذرا سوچو اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے کیسا انداز اختیار کیا کہ بھائی یہ شیطان وہ ہے جس نے تمہارے باپ دادا کو تمہارے گھر سے نکال دیا کیوں اللہ نے وارث بنایا تھا جنت کا اگر آپ کو کوئی یہ بات اطلاع دے کہ جی میرے ماں باپ کو میرے گاؤں میں میرے گھر سے دکے دے کے نکال دیا گیا کیسی دشمنی پیدا ہو جائے گی کتنا غصہ آئے گا اس کی ضرورت کیسے ہوتی ہے کہ اس نے میرے ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک کیا میں سب معاف کر سکتا ہوں یہ نہیں معاف کر سکتا اور پھر اگر اس سے بڑی دشمنی یہ ہو کہ بے لباس کر کے نکالا آدم علیہ السلام اور اما ہوا کے پاس یہ جنت کا لباس تھا وہ اتروا دیا گیا تو انسان کے اندر کتنا غصہ پیدا ہو جائے گا کہ یہ تو مجھے ملے تو میں تو اس کو شوٹ کر دوں ایسی دشمنی اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر ہو کہ شیطان کے ساتھ ہم اتنی دشمنی کریں کہ بس ملے اور ہم اس کو شوٹ کر دیں کہہ جائے کہ ہم شیطان کے مشوروں پہ عمل کریں واہ بھائی واہ کیسی عجیب بات ہے شیطان کرتا کیا ہے مشورے دیتا وہ دل میں ڈالتا ہے اور ہم اس کے مشوروں پر عمل کر رہے ہوتے ہیں بڑا محسن ہے ہمارا پہلے ہمارے بڑوں کے ساتھ کیا کر چکا ہے اب ہمارے ساتھ کیا کرے گا وہی کچھ کرے گا جو ان کے ساتھ کیا یا ہمیں دکے دے کر اپنے ساتھ جھنڈ میں لے جائے گا لہٰذا اس کی دشمنی ہمیں پیدا کرنی چاہیے تو ایوب علیہ السلام کے ساتھ بھی اس کو حسد ہوا کہنے لگا کہ ایوب علیہ السلام مزے کی زندگی گزارتے ہیں باغات ہیں بیوی ہے بچے سب کچھ تو ملا ہوا ہے یہ شکر گزار نہیں بنے گے تو کون بنے گا بھائی ہاں؟ امریکہ میں رہتے ہیں ڈالر شالر کماتے ہیں ہاں جی، گھر شر ملا ہوا ہے بال بچے ہیں سب چیز ہے اب نماز پڑھنے آ جاتے ہیں کون سا کمال کرتے ہیں بھائی ویسے اللہ معاف کرے بہت ہی کم ایسے کرتے ہیں کہ نماز ہی پڑھتے ہیں امریکہ میں آ کے زیادہ ہی غافل ہو جاتے ہیں لیکن سمجھانے کے لیے ایسے تانے دیے اس نے جب ایسے تانے دیے تو اللہ میں نے کہا ٹھیک ہے تجھے اختیار دیا جاتا ہے کچھ دیر کے لیے تو کر اپنی مرضی ذرا پھر دیکھ میرا بندہ میرا بندہ ہے اس پہ تیرا بس نہیں چلے گا لہذا کیا ہوا شیطان نے اپنے چال چلنی شروع کی ان کے باغات میں گیا اور وہاں جا کر آگ لگا دی درخت جل گئے مال ختم ہو گیا ایوب اسلام صبر کر گئے لیکن شیطان سے دیکھا نہیں جا انسانی شکل میں آیا اور کہنے لگا ہر وقت دیکھتا ہوں تو نمازیں پڑھتا رہتا ہے اللہ کی باتیں کرتا رہتا ہے دے کر تجھے کیسے مار دیا سارے تیرے باغ جل گئے مال ختم کر دیا اور پڑھ نمازیں لوگوں کو یہ فکر نہیں ہوتی جاری رکھوں گا جاب چھٹ جائے گی او ہو ہے جی شیطان کا بسوسا ہوتا ہے نا جلدی سے اس بات کو مان لیتے ہاں بھائی آپ بڑے بھائی ہیں میرے آپ کی بات پہ میں یقین کرتا ہوں واقعی ایسا ہو جائے گا بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا تو یقین رکھ اس بات پہ تو ایوب علیہ السلام نے کہا یقیناً تو شیطان ہے اور جا تو یہاں رفا دور ہو جا شیطان نے کہا اچھا بیوی بچے موجود تھے چھت گرا دی نیچے دب گئے اور وہ نقصان ہو گیا اب پھر آ گیا اور پڑھا نمازیں پہلے باغ جلے اب جو ہے بیوی بچے بھی مر گئے سب تباہ و برباد ہو گیا لیکن حضرت ایوب علیہ السلام تو صبر کرنے والے تھے پھر شیطان آیا آپ نماز پڑھ رہے تھے ساتھ ہی وہاں پر ایک دیا جل رہا تھا بتی تھی کینڈل تھی اس کو تھوڑا سا ٹیڑھا کیا اس کے اندر سے آئل نکلا اور جناب ان کی آگ لگ گئی اور جسم زخمی ہو گیا پھر ان زخموں کے اوپر اتنا کمپلیکیشن ہوئی کہ اس کے اوپر کیڑے پڑ گئے ایوب علیہ السلام سال ہر سال اس زخموں کو برداشت کرتے رہے صبر کرتے رہے اللہ کی محبت تھی برداشت کرتے رہے ایک مرتبہ حضرت علیہ السلام تشریف لاتے ہیں آگے کہتے ہیں السلام علیکم ایوب علیہ السلام جواب نہیں دیتے تعجب ہوا کہ سلام کا جواب نہیں جبراہیل امین آئے ہوئے ہیں پوچھا خیریت ہے کہنے لگے کہ جس وقت آپ آئے تھے ایک کیڑا مجھے کاٹ رہا تھا مجھے شک ہوا کہ میں نے اگر وعلیکم السلام کہا تو وہ کاٹنا بند کر دے گا اللہ رب العزت نے اس کی خوراک میرے جسم کے اوپر رکھی ہوئی ہے میں اس کا اکرام کر رہا تھا اس لیے آپ کو تھوڑا ٹھہر کے وعلیکم السلام کہا کیوں خیر من اللہ تعالی ایمان کا حصہ ہے یہ نہیں ہے کہ ذرا سی تکلیف آئی تو اب شکوے شکایتیں شروع ہو گئیں جگہ جگہ کہتے پھرتے ہوتے ہیں کہ جی بس آج کل کاروبار بڑا خراب ہے جاب جو ہے وہ بس خطرے میں ہے سارے جہان کو بتاتے ہیں لیکن جب پیسے آ رہے تھے تو شاید پھر کسی کو بتایا ہو بس چپ کر کے وہ ڈالر بینک میں جمع کسی ہمسائے کو نہیں پتا چلتا گھر والوں کو نہیں بتاتے کہ کتنا کٹھا ہو چکا ہے ذرا مال کم ہوا اب اللہ رب العزت کے شکوے سارے جہان میں کرتے پھرتے ہیں بلاخر اللہ رب العزت کو اپنے پیارے نبی نبی ایوب علیہ السلام پر ترس آیا اور آپ کو صحت عطا فرمائی بیوی بچے عطا فرمائے اور اسی طرح اور اولاد عطا فرمائی آپ اپنے امتحان میں کامیاب رہے یہ محبت کرنے والے تھے اللہ رب العزت ایسے صبر کرنے والوں کا ذکر کرتے ہیں انا وجد نا کہ یہ ہیں بے شک جو صبر کرنے والے ہیں ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا نعم العبد کتنا اچھا بندہ ہے واہ واہ سوچو اللہ رب العزت تعریفیں کیسے پیارے انداز سے کر رہے ہیں ایوب علیہ السلام آپ ہمارے کتنے اچھے بندے ہیں ان اباب وہ تو میری طرف رجوع کرنے والا تھا خوشی میں غم میں ہر حال میں شیطان نے ورگلانے کی کوشش کی لیکن نہیں ایوب علیہ السلام تو میرے ساتھ محبت کرنے والے تھے وہ تو بس اباب تھے اور ہم نے ان کو آزمایا وہ لہو لہو مس معہم تو ہم نے پھر ان کو لٹا دیے ان کے بیوی بچے اللہ ازماتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ثواب کے لیے بنایا ہے عذاب کے لیے نہیں بنایا میرے دوستو اللہ سے محبت کرو اللہ انعام دیتے ہیں اللہ سے محبت کرنے والا بھوکھا نہیں مرتا من عندنا یہ ہماری طرف سے نعمتیں تھیں جو ہم نے ان کو دی الباب یہ ہے نشانیاں انٹیلیجنٹ پیپل کے لیے عقل مند لوگوں کے لیے یہ نشان کا بیان پکڑو اس کو یہ کیا کرنے لگا ہے جی وہ جی میں تو بس یہاں سے گزر رہا ہوں چلو یہاں سے چلے جاتے ہیں وہ کہ بھائی آگ لگی ہوئی ہے کوئی بات نہیں جی پھر کیا ہو گیا میں چلا جاتا ہوں اس میں واہ بھائی واہ کہیں گے بھائی یہ ضرور ہسپتال سے فارغ ہو کے آیا واپس بھیجو اس کو وہاں پر اللہ رب العزت بھی یہی کچھ فرما رہے ہیں کہ بیوقوف لوگ جہنم میں جائیں گے اور اول الباب کہاں جائیں گے جنت میں جائیں گے سمجھدار لوگ کہاں جائیں گے جنت میں جائیں گے بیوقوف کون کہاں جائیں گے جہنم میں جائیں گے اور ہم کیا سمجھتے ہیں بے وقوفوں کو سمجھدار تو پھر ہم کتنے سمجھدار ہوئے اپنی سمجھ کا ہر کوئی اپنا اپنا اندازہ خود لگا لے مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے جی یہ ہماری سمجھ ہے بھائی جب کافروں کے انداز اختیار کریں گے تو صاف ظاہر ہے بیوقوفوں کو سردار بنائیں گے گدے کو پھر باپ ہی کہیں گے اور کیا ہوگا تو اپنے آپ سوچے انسان اور اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے ان کو بہترین اخلاق کے ساتھ مبوس کیا ہے چنانچہ ہمیں چاہیے ہم متبع سنت بن جائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر ادا پر عمل کریں وہ بہترین اخلاق ہے اور وہ تمام جذبات جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھے ان کو اڈاپٹ کریں اسی سے ہماری زندگی خوبصورت ہوگی ہماری زندگی بھی کامیاب ہوگی یوں سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے کامیاب زندگی گزارنے کا سیکرٹ ہمیں بتا دیا ہے قرآن و حدیث میں اللہ رب العزت نے یوں سمجھیں کہ وہ ساری چیز جو ہیں سکسس ہونے والی چیز وہ ان کے لاکس کھولنے والی چیز وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی ہے کتنا بڑا ٹریئر ہمارے پاس ہے پھر بھی اس کے بعد ہم غیروں کے انداز پہ چلتے ہیں غیروں کے عادتوں کو اپناتے ہیں اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو چھوڑ دیتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم نیک بن کر رہیں اسلامی زندگی گزاریں تاکہ پھر اس حق کو ادا کر سکیں جو اس ملک میں رہتے ہوئے ہمارے اوپر ہے اگر ہم اچھی زندگی نہیں گزاریں گے تو یہ کافر کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کو یہ ہمارے گربان پکڑ لیں اور یہ کہیں کہ تم اسی ملک میں رہتے تھے کھاتے پیتے تھے تمہیں سارے فائدے ملے تھے تم اپنے وطن کو چھوڑ کر یہاں آئے تھے کہ ہم لینڈ آف اپرچونٹی میں جا رہے ہیں تو ہم نے تمہیں لینڈ آف اپرچونیٹی دی تھی دنیا کی سب سے اچھی لینڈ پہ تمہیں رہنے کی اجازت دی تھی تمہیں ویزے دیے تھے تم نے یہاں آ کر کیا اپنے آپ کو بھی گنوایا اور ہمیں بھی تم نے جو ہے کوئی ہدایت کی بات نہیں بتائی کوئی اچھی بات تم نے نہیں بتائی تمہارے پاس بھی تو اتنی اچھی جو ہے وہ اپرچونیٹیز تھیں کہ جو آخرت کی جو لینڈ ہے اس کی ساری اپرچونیٹیز تو تمہارے پاس تھی جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا تھا وہ سارے سیکرٹ تم اپنے سینے میں لے کر چلے گئے ہمارے پاس آرزی اپرچونیٹیز تھی ہم نے تمہارے ساتھ وہ شیئر کر لی تمہارے پاس پرماننٹ تھی تم نے وہ بھی ہم سے شیئر نہ کی تو آج تم کس طریقے سے جنت میں جا رہے ہو اللہ رب العزت سے ایسا نہ ہو کہ ایسے لوگ سفارش کریں کہ اللہ ان کو ہمارے ساتھ آپ بھیجیے ایک ہوتا ہے انسان اپنے اعمال کے ساتھ جو ہے اس بات کو ظاہر کرے اس آج اس کے پاس ایک سیکٹ کام کرتی ہے ایک دن مجھے کہنے لگی کہ میرے لیے اب مشکل نہیں ہے کہ سچے مسلمان اور جھوٹے مسلمان کا فرق کرنا میں نے کبھی تجھے کیسے یہ گر پتہ چل گیا تو تو خود مسلمان نہیں ہے اور تیرے پاس اتنا بڑی کسوٹی کہاں سے آ گئی کہ تو بیٹھی ہوئی یہ تجزیے کر رہی ہے کہ کون سچا مسلمان ہے اور کون سا جھوٹا مسلمان ہے لیکن مجھے پتا چل جاتا ہے میں نے اتنے سارے بندے دیکھے ہیں یہاں پر اور اب میں آرام سے ڈسٹنگوش کر لیتی ہوں کہ یہ بندہ تو کھرا کھرا ہے اور یہ بندہ جو ہے جھوٹا مسلمان ہے بس نام کا مسلمان ہے یہ مسلمان گھر میں صرف پیدا ہوا ہے اصل میں یہ کچھ بھی نہیں ہے پتا کیا کیسے چلتا ہے اس کو اس کے اعمال سے اس کے انداز سے وہ جو ہی آتا ہے اس کے اندر دنیا کی حوث ہوتی ہے اس کی نگاہیں گندی ہوتی ہیں اس کا بول چال گندا ہوتا ہے اس کا اخلاق گندا ہوتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں اور کافروں میں کوئی فرق نہیں ہے اور ایک آدمی آتا ہے وہ اس کے اندر حیا ہوتی ہے اس کو آخرت کی فکر ہوتی ہے تقوی ہوتا ہے خوف خدا ہوتا ہے اب وہ اس انداز سے جب آتا ہے تو سمجھ آتی ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت کی کوئی محبت کا جذبہ ہے جس کی وجہ سے یہ بہتر ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ آپ ہمیں سچا مسلمان بنا دیجئے اور ہمیں استقامت کے ساتھ جو ہے دین اسلام پر چلنا نصیب فرما دیجئے ابھی تھوڑی سی دیر کے لیے مراقبہ کر لیتے ہیں آنکھوں کو بند کر لیں سر کو جھکا لیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں اسے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں کھو جائیں یہ تصور کرے کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے اور میرا دل شکریہ میں کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ میں اللہ اللہ کہے جا رہا ہوں میں اللہ اللہ کہے جا رہا ہوں مزے بے خودی کے لیے جا رہا ہوں میں اللہ اللہ کہے جا رہا ہوں لگا کر میں سنت کو سینے سے اپنے یوں بخشش کا ساما کیے جا رہا ہوں میں اللہ اللہ کہے جا رہا ہوں بلا لیں گے آقا مدینے میں ایک دن تسلی سی دل کو دیے جا رہا ہوں بھرم بے قراری کا کھلنے نہ پائے میں زخموں کو اپنے سیے جا رہا ہوں میں اللہ اللہ کہے جا رہا ہوں مجھے سا کیا اب نہیں کوئی پرواہ میں جام محبت پیے جا رہا ہوں ملاقات ہو جائے گی روز محشر اسی آس پہ میں جیے جا رہا ہوں میں اللہ اللہ کہے جا رہا ہوں مزے بے خودی کے لیے جا رہا ہوں میں اللہ اللہ کہے جا رہا ہوں میں اللہ اللہ کہے جا رہا ہوں دعا کرو بھائی یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم آقا ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں اللہ معافی چاہتے ہیں اللہ بے شک ہم نے بڑی غفلت کی اللہ بڑی سستی کی اللہ گناہ کرنے میں اللہ ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اللہ ہم مخلوق کو دھوکہ دیتے رہے اللہ لوگوں کے سے نیک بن کے پھرتے رہے لیکن حقیقت اللہ تو جانتا ہے اللہ تو آنکھوں کی خیانت جانتا ہے اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے اللہ معاف کر دیجئے اللہ معاف کر دیجئے اللہ معاف کر دیجئے اللہ بے شک ہم سزاوار ہیں خطا کار ہیں گناہ گار ہیں لیکن اللہ تو کریم ہے تو رحیم رحیم ہے تو رحمان ہے تو ستار ہے تو حنان ہے اللہ تو منان ہے اللہ تجھ کو تیرے تمام ناموں کا صدقہ مانگتے ہیں اللہ تیرا واسطہ دیتے ہیں اللہ اللہ معاف کر دیجئے اللہ معاف کر دیجئے اللہ معاف کر دیجئے اے اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی رب نہیں یا رب کعبہ اے اللہ ہم کب تک اے اللہ در در کے دھکے کھاتے رہیں گے اے اللہ کب تک غیروں کے سامنے جھکتے رہیں گے اے اب ہم تیرے سامنے جھکتے ہیں اے اللہ خلاف کے ساتھ توبہ کرتے ہیں معافی مانگتے ہیں اللہ معاف کر دیجئے اللہ معاف کر دیجئے اللہ معاف کر دیجئے پیارے اللہ معاف کر دیجئے اللہ معاف کر دیجئے اللہ اپنا بنا لیجئے اللہ ہمارے لیے اللہ اللہ آپ کا بڑھنا بڑا مشکل اللہ نفس و شیطان کے مکر فریب اللہ دھوکہ دیتے ہیں اے اللہ ہم بٹک جاتے ہیں اے اللہ ہم اجلت والے ہیں کمزور ہیں اے اللہ اے اللہ ہم سے غلطی ہو جاتی ہے اللہ آپ مہربانی فرما دیجئے اللہ آپ اپنا بنا لیجئے اللہ آپ کے لیے ہمیں بنانا کتنا آسان ہے اللہ ہمارے دل آپ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے اللہ اس دل کو پلٹ دیجئے اللہ کب تک مخلوق کی محبت میں ہم گرفتار رہیں گے کب تک اللہ ہم دنیا کے پیچھے دوڑتے رہیں گے اللہ اب تو احسان فرما دیجئے اطاؤں کو معاف فرما دیجئے اور اللہ میں محفوظ فرما لیجئے اللہ اپنا بنا لیجئے اے اللہ اے اللہ ایمان کی حلاوت نصیب فرما دیجئے اللہ ہم نے زبان سے کلمہ پڑھا اے اللہ اس کا یقین بھی ہمارے دل میں اتار دیجئے اے پروردگار کرم فرما دیجئے اللہ ہم عبادت کرتے ہیں اللہ دکھاوے والی عبادت ہوتی ہے پروردگار ہمیں سجدے کا سرور عطا فرما دیجئے اے اللہ خوش خوشی و خضو والی عبادت نصیب فرما دیجیے تک و تہارت والی زندگی گزارنا آسان فرما دیجیے اللہ قرآن سے سچی محبت عطا فرما دیجیے قرآن پہ عمل کرنا نصیب فرما دیجیے کرم فرما اللہ کرم فرما دیجئے اے پروردگار ہمارے انگ انگ ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اللہ ذکر کو جاری فرما دیجئے اللہ ہمارے ہر ہر سانس میں اپنی یاد عطا فرما دیجئے اللہ اللہ ہمارے بڑوں کو بخش دیجئے اللہ ہمارے چھوٹوں کو بخش دیجئے اللہ ہمارے مردوں کو بخش دیجئے اللہ ہماری عورتوں کو بخش دیجئے جب تک جیے اسلام پر کار بند رہے اور موت آئے تو کلمے والی آئے اے اللہ کہ اللہ جب اس دنیا سے جائیں تو کامیاب لوگ لوگوں کی صف میں جائیں کامیاب ہو کر جائیں اے اللہ اے شرم ساری سے بچا لینا اے اللہ موت کے وقت کی گھبراہٹ سے بچا لینا اے اللہ جس نے تیاری کی ہوتی ہے اے اللہ اس کو امتحان کا جو ہے انتظار ہوتا ہے اللہ جس مومن نے اے اللہ محنت کی ہوتی ہے اس کو تیری ملاقات کا شوق ہوتا ہے اللہ ہمیں بھی اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما اللہ جب تیری ملاقات کا شوق نہیں رکھتا اللہ تو بھی اس کا منہ نہیں دیکھنا چاہتا اے اللہ وہ تجھے دیکھے بغیر میں داخل کر کر دیا جاتا ہے اے مالک احسان فرما اے لا ہم تجھ کو تجھ سے مانگتے ہیں تیری محبت چاہتے ہیں تیری لکھا چاہتے ہیں اے لا اپنی یاد اپنی محبت عطا فرما اے پروردگار اے لا ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا اے من کر نکیر کے سوالوں کے جواب دینا آسان فرما کہیں ایسا نہ ہو منکر نکیر پوچھے کہ تیرا رب کون ہے جس نے تجھے ساری زندگی پالا جس نے تجھ کو بنایا جس نے تجھے کبھی بھی نہیں بھلایا اس وقت اللہ تیرا نام ہمارے لبوں پر آ جائے کہ میرا پروردگار میرا پیارا رب تو اللہ ہے اللہ ہے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس وقت تیرا نام نہ بتا نہ سکے اے اللہ ہمارے سے پوچھا جائے گا تیرا نبی کون ہے اے اللہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑا ہوا ہے اللہ قبر میں کیسے جواب دیں گے اللہ ہمارے لیے آسان فرما دینا اے اللہ ہمارے لیے آسان فرما دینا اللہ میں متبدع سنت بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر ادا پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اے اللہ اللہ اگر پوچھ لیا اے اللہ کہ نے کس انداز کی زندگی گزاری تیرا دین کیا تھا تو اللہ ہم نے اسلامی زندگی گزاری ہوگی تو اللہ تب ہی جواب دے سکیں گے مولا میں توفیق عطا فرما کہ اللہ ہم سارے کے سارے دین میں داخل ہو جائیں اللہ قبل تو جمی احکام کے اللہ ہم وعدے کرتے ہیں لیکن اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما اللہ اللہ حشر کے دن کو زندگی کا بہترین دن بنا اللہ کتنے جو تجھے دیکھ کر مسکرائیں گے تو ان کو دیکھ کر مسکرائے گا اللہ ہمارے دن اعمال میں ایک عمل بھی ایسا نہیں جو ہم پیش کر سکے اللہ ہمارا نام اعمال تو میزان تلنے کے قابل بھی نہیں مولا بس احسان کر دینا اللہ تو نے ستاری کی ہوئی ہے پردہ پوشی کی ہوئی ہے اللہ تو نے اس دنیا میں بھی اللہ مخلوق کی اللہ سامنے ستر پوشی کر دی اللہ حشر کے دن بھی اللہ ستاری کا معاملہ فرما دینا بے حساب جنت عطا فرما دینا تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تلے جمع فرما دینا اے اللہ آپ کے پیارے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی عطا فرما دینا اے اللہ پل سرات کے قدموں کے ڈگمگانے سے بچا لینا اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا لینا پروردگار جہنم کی آگ کتنی شدید ہوگی اللہ ہم تو نازو پلے ہیں دھوپ کی سختی بھی برداشت نہیں کر سکتے اللہ جہنم کی آگ کیسے برداشت کریں گے اللہ کرم فرما دینا اور اللہ میں جہنم کی آگ سے بچا لینا لم سے جنت کا سوال کرتے ہیں مالک جنت عطا فرما دیجئے اللہ جنت میں اللہ اپنا دیدار خاص عطا فرما دیجئے اور بار بار عطا فرما دیجئے اللہ ہماری زندگی میں برکت نصیب فرما اللہ جان مال عزت آبرو میں برکت نصیب فرما فیصلے میں برکت نصیب فرما علم میں برکت نصیب فرما عمل میں برکت نصیب فرما اللہ قدم قدم برکت عطا فرما اے اللہ علم کے بعد جہالت سے محفوظ فرما اے اللہ عزت کے بعد ذلت سے محفوظ فرما اے اللہ جب عزتیں لٹ جاتی ہیں تو اے اللہ پگڑیاں اچھل جاتی ہیں دوپٹے اتر جاتے ہیں مالک بچا لینا اللہ بچا لینا اللہ بچا لینا اللہ کی بربادی سے بچا لینا اللہ ہمارے مسلمان بھائی جہاں کہیں بھی پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما ان کی جان مال عزت آبرو کی فائل فرما اے پروردگار کرم فرما اے اللہ ہم سب کو اچھے طریقے سے مل جل کے محبت سے رہنا نصیب فرما اللہ فی رحمی کی توفیق عطا فرما ماں باپ کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما اپنی اولاد کی صحیح معنی معنی میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں صحیح معنی میں اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اخلاق حمیدہ نصیب فرما اے اللہ تمام اچھی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اللہ اخلاق رضیلہ سے محفوظ فرما اے اللہ بری سنگت سے محفوظ فرما برے انجام سے محفوظ فرما نفس و شیطان سے محفوظ فرما اے پروردگار اپنی رحمت سے ہماری التجاؤں کو قبول فرما حاضرین محفل کی بخش فرما دور بیٹھے ہوئے ہمارے بہن بھائی جس پروگرام کو سن رہے ہیں اے اللہ ان کی نیک حاجات کو قبول فرما اے اللہ اگر ساری دنیا کے انسان اول سے آخر تک اگر اکٹھے ہو جائیں اور اللہ تجھ سے مانگنا شروع کر دیں اے اللہ وہ مانگتے مانگتے تھک جائیں گے لیکن اللہ تو تو کبھی نہیں تھکتا تیرے تو خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی مالک ہماری ضرورتوں کو تو بہتر جانتا ہے اے اللہ تو عطا فرما پھیلا جو ہمارے لیے بہتر ہے اور اللہ ہم کو محفوظ فرما ان ان چیزوں سے جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہے اے اللہ مہربانی فرما اے اللہ اپنی رحمت سے اللہ ہماری ان التجاؤں کو قبول فرما اللہ تیرے پیاروں نے مانگا اللہ ہمیں ان کی دعاؤں میں شامل فرما خصوصاً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما جن شرور سے پناہ مانگی اللہ ہم بھی پناہ چاہتے ہیں اللہ وہ بہن بھائی جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا جن کا حق بنتا ہے اللہ یہ جو کہنا چاہتے تھے اللہ ان سب کی سب کو ان دعاؤں میں شامل فرما خصوصاً ہمارے بھائی خرم صاحب کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اے اللہ ان کی بخشش فرما اے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا اے اللہ ان کے بچوں کو نیک سالے بنا اے اللہ ان کے گھر میں خیر و نازل فرما اے اللہ ہمارے ایک بھائی کا ننا منا بچہ فوت ہو گیا اللہ ان کے ان کو صبر جمیل عطا فرما اللہ اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرما اللہ جو اولاد ان کو آپ نے عطا فرمائی ان کی حفاظت فرما ان کی زندگی بخش اللہ اور ان کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ ان کی اولاد کو اللہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اللہ مہربانی فرما ہماری دعاؤں کو قبول فرما سبحان ربك رب رب العزة يصفون وسلام على على المرسلين والحمد لله العالمين صلى الله تعالى خير خلق محمد وعلى آل برحمتك يا الحمد الراحمين کچھ اعلانات بھائی احمد صاحب بتانا چاہتے ہیں توجہ سے سن لیجیے چلو اس کے بعد پھر کھانا سر کیا جائے گا تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ کھانا کھا کے جائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کچھ اعلانات تھے ہماری ایکٹیویٹیز کے بارے میں کچھ ہمارے درمیان نئے ساتھی بھی ہیں پرانے ساتھی بھی ہیں تو مناسب سمجھا کہ آپ کو اپڈیٹ کر دیں تو ہماری ویب سائٹ جو ہے main W W W dot dot یہ ہماری مین سائٹ ہے باقی اس کی جو سسٹر سائٹس ہیں وہ ہے المعلم ڈاٹ اورگ اور نسوہ اینڈ ابھی ابھی پاک اسلامک فیو سروسز بھی آنے والی ہیں انشاءاللہ تو ہماری توابین ڈاٹ اورگ جو ویب سائٹ ہے اس کا مین فوکس uh, جو ہے وہ ہے تصوف اور تصوف ہے سائنس آف اسپرچویلٹی اور اور ہماری جو سیکنڈ ایکٹیویٹی ہے توابین پہ وہ ہے مین حج حج عمرہ سروسز کی الحمدللہ للہ حضرت اینولی ہم لوگ حج گروپ حج گروپ لے کے جاتے ہیں اور ہماری ویکلی محفل ذکر بھی ہوتی ہے every Friday nine P M eastern standard time پہ اور اس کا کانفرنس نمبر اور ساری انفارمیشن جو ہے ساری توابین ڈاٹ اور پہ آپ حاصل کر سکتے ہیں جو دور دراز ساتھی بیٹھے ہیں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش وغیرہ میں بھی وہ بھی سن سکتے ہیں اگر یہ نمبر ڈائل کر لیں یہ ہماری ویب سائٹ پہ ساری انفارمیشن دی ہوئی ہے اس کے بارے میں اور جیسے آج منتھلی اجتماع ہوا ہے یہ اس کی بھی انفارمیشن ساری ویب سائٹ پہ دی ہوتی ہے یہ ٹیلی کانفرنس پہ بھی براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے اور لائیو بھی سن سکتے ہیں اور یہ ہماری مین ویب سائٹ کی ایکٹیویٹیز ہیں جو سیکنڈ ہماری ویب سائٹ ہے جو ایجوکیشنل فوکس ہے تعلیم کے بارے میں وہ ہے المعلم ڈاٹ اورگ اور اس میں ہم لوگ اس کا یہ مدرسہ ایک طرح سے پورا ورچوئل مدرسہ آن لائن ہے اس میں registration for adult and children کھل چکی ہے نازر قرآن تحفیظ القرآن عالم کو یہ سب پڑھائے جا رہے ہیں الحمد للہ اوتھینٹک علماء پاکستان سے وہ پڑھاتے ہیں اور لوکل بھی ہوں گے انشاءاللہ تو اس میں فلیکسیبل آورز ہیں اگر آپ جو آپ بات کر رہے ہیں ہمیں کانٹیکٹ کریں ای میل کے through Tawwabeen at Gmail dot com یہ حضرت کو کال کر سکتے ہیں اس کا کانٹیکٹ کر کے فلیکسیبل آورز ہیں اب الحمد اسلام کی تعلیم گھر بیٹھے اور وداؤٹ اینی دقت کے آپ حاصل کر سکتے ہیں یہ آج کے آج کے ٹائم پیریڈ کے لیے بہت آئیڈیل ہے کیونکہ لوگوں کے پاس ٹائم کم ہو گیا ہے تو یہ آپ گھر بیٹھے بچوں کو بھی پڑھا سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں خود بھی پڑھ سکتے ہیں گھر والوں کو پڑھا سکتے ہیں تو اس میں بھی تین ڈویژنز ہیں وہ مکتب ہے جو ہے چلڈرن مدرسہ مکتب آپ جب آن ویب سائٹ پہ جائیں گے آپ دیکھیں گے یہ مکتب ہے چلڈرن مدرسز میں پریلیمنری کورسز ہیں یا فار نیو مسلمس کے لیے یا پھر اڈلٹس uh, کے لیے بھی جو بیسک کورسز ہیں اگر آپ نے اور امپروو کرنی ہے انہینس کرنی ہے اپنی تعلیم اسلام کے بارے میں بیسک کورسز ہیں تو اور دوسرا مدرسہ بنیم بوائز مدرسہ اس میں ابھی عالم کورس شروع ہو گیا ہے اور انشاءاللہ ہم لوگ اور بھی کورسز ایڈ کر رہے ہیں کانسٹنٹلی اور دوسرا مدرسہ بنات ہے جو گرلز کا ہے اس میں عالمہ کورس ہے اور دوسرا سیکشن ہے خطیب امام اس میں لیکچرز ہیں حضرت کے اور اصلاحی نصاب ہے جس میں اس بیسک جنرل اصلاحی کریکولم ہوگا اور وہ پھر کیٹیگریز کے ساتھ ڈیوائڈ کیا جائے گا تو انشاءاللہ اگر آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے تو آپ کو سب چیزیں دکھیں گی اور ابھی بہت سارا کام ہو رہا ہے پوری دنیا کے تھرو آؤٹ ہم لوگ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ اور نئے نئے کورسز آ رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کا فائدہ اٹھائیں اور تھرڈ جو ہے ہماری ریکارڈ سائٹ جو بھی بنے گی لیکن اس کی ایس شروع ہو گئی ہیں وہ ہے پاک اسلامک فیونرل سروسز اور حضرت جو ہے وہ مسلم نیو یارک کے مسلمس کے لیے یہ فیونرل سروسز کر رہے ہیں تو اور سروس جو ہے according laws laid down by شریعہ بالکل شریعہ کے مطابق یہ فیونرل سروسز ہو رہی ہیں تو اس کے بارے میں بھی آپ توابین پہ یا اس کی اپنی ویب سائٹ جب بن جائے گی اس پہ آپ معلوم کر سکتے ہیں ہمیں کانٹیکٹ کر لیں تو یہ بیسک uh, ہماری تین ڈویژنز ہیں ابھی اور نصوب پبلیکیشنز بھی بن رہی ہے اس میں uh, سارے جو پبلیکیشنز ہوں گی توابین کی المعلم کی وہ سب اس کے تھرو جائیں گے انشاءاللہ تو آپ سے گزارش ہے آپ اس سے فائدہ اٹھائیں جزاک اللہ خیر السلام علیکم